سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سیدہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے یہ دعا کی یا اللہ مجھے میرے شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپ ابو سفیان اور بھائی معاویہ سے فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرما لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم نے اللہ تعالیٰ سے ایسی باتوں کا سوال کیا ہے جن کے اوقات اور ایام مقرر کیے جا چکے ہیں اور ان کے رزق بھی تقسیم کیے جا چکے ہیں کوئی چیز اپنے مقرر وقت سے مقدم یا مؤخر نہیں ہو سکتی اگر تم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی کہ وہ تمہیں آگ اور قبر کے عذاب سے پناہ میں رکھے تو یہ تیرے لیے بہتر اور افضل ہوتا حدیث نمبر تینتیس سو گیارہ مسند احمد